حضرت سالم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں دیکھا کہ جو لوگ ماپے بغیر غلہ خرید کر وہیں بیچ دیتے تھے ان کو سرکاری عمال کی طرف سے سزا دی جاتی تھی حتیٰ کہ وہ اسے اپنی دکانوں پر لے جائیں سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چھ سو بارہ